عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں باتیں کرنے لگے ہم نے کہا اگر ہم جان پاتے کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے تو ہم اسی پر عمل کرتے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سب بہا لاہ ما فی السماوات و ما وہو العزیز الحکیم یا ایو اللہ زین آ منو لما تقولون ما مالا تفعلون زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یہ سورہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی ابو سلمہ کہتے ہیں یہ سورہ ہمارے سامنے ابن سلام نے پڑھی اور یحییٰ کہتے ہیں یہ سورہ ہمارے سامنے ابو سلمہ نے پڑھ کر سنائی اور محمد بن کثیر کہتے ہیں ہمارے سامنے اسے اوزائی نے پڑھ کر سنایا اور عبداللہ کہتے ہیں یہ سورہ ہمیں ابن کثیر نے پڑھ کر سنائی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو نو یہ حدیث صحیح ہے